بے شک اللہ دانی اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے زندہ کو مردہ سے نکالنی اور مردہ کو زندہ سے نکالنی والا یہ ہے اللہ تم کہاں اندھے جاتے ہو